اور وہی ہے جس نے ملے ہوئے رواں کی یہ دو سمندر یہ میٹھا ہے نہات شیری اور یہ کھاری ہے نہات تلخ اور ان کے بیچ میں پردہ رکھا اور روکی ہوئی آ